اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو چھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے